حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بہن کے متعلق دریافت کیا جس نے یہ نظر مانی تھی کہ ننگے پاؤں اور ننگے سر حج کرے گی تو آپ نے فرمایا اسے حکم دو کہ سر پر کپڑا لے اور سواری پر سوار ہو اور تین دن کے روزے رکھے سننے ابو داود حدیث نمبر تین ہزار دو سو ترانوے